ایک لکانہ سماعت سمائیے گا اس کا عنوان ہے صرف اور صرف ایک خوش آمدی نے بادشاہ سے کہا حضور آپ کی کیا بات ہے آپ سا نہ کوئی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا آپ کی بڑی لمبی عمر ہے اور آپ تا دیر سلامت رہیں گے جب کوئی نہیں ہوگا تب بھی آپ کی بادشاہت قائم ہوگی دریا کی موز اور لہریں بھی آپ کے حکم کی تابع ہیں اور تابع رہیں گی وہ بھی آپ کے حکم کے بغیر حرکت میں نہیں آتی خوش آمدی کے کہے نے بادشاہ کی روح کو سکون دیا اور دل تر تر و تازہ کر دیا اس نے بہت سی اشرفیاں اس کی آگوش میں ڈال دی بادشاہ نے پاس کھڑے گماشتے سے کہا رملی کو بلاؤ اس نے فوراً سے پہلے ایل جی کو حکم دیا کہ رملی کو شاہی دربار میں حاضر کیا جائے وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا رملی کو بلانے چلا گیا دریسنا بادشاہ نے جی حضوری سے کہا کہ ہمارا تخت فوری طور پر لے جا کے کناج لگا دیا جائے جی حضوری بادشاہ کے حکم کی تعمیل میں جٹ گیا رملی آ گیا بادشاہ نے کہا کہ ہمارے اس کرندے نے کہا ہے کہ ہم تادیر جی- جیئیں گے جب کچھ بھی نہیں ہوگا اس وقت بھی ہماری بادشاہت قائم ہوگی بتاؤ اس کا کہنا کہاں تک درست ہے رملی تھوڑی دیر تک حساب کتاب لگاتا رہا وہ جانتا تھا کہ بادشاہ سچ اور حق کی سننے کے عادی نہیں ہوتے حق سچ کی کہنے والے ہمیشہ جان سے گئے ہیں اگر اس نے بھی آج حق سچ کی بات کہی تو جان سے جائے گا خوش آمدی و کرام لے کر چلا گیا وہ اپنے قدم واپس گھر نہ جا سکے گا خوش آمدی نام و کرام لے لے کر کر گیا ہے اور وہ اپنے قدموں پر واپس گھر نہ جا سکے گا پھر اس نے جیلی خوش خبری لبریز خوشی کے ساتھ اس خبر کی تصدیق کر لی یہی نہیں اس نے پانچ سات جملے اپنے پاس سے بھی جڑ دیے رملی کی باتوں نے بادشاہ کو خوش کر دیا ہاں البتہ اس خوش آمدی پر ناراض ہوا کہ اس نے ساری باتیں کیوں نہیں بتائیں اسی دوران حکم شاہی کی تعمیل میں بادشاہ کا تخت دریا کنارے آراستہ کر دیا گا بادشاہ چیلوں چمٹوں گماشتوں خوش آمدیوں وغیرہ کے ساتھ دریا کنارے لگے تخت پر آ بیٹھا سردر رومان خیز ہوا نے اسے بہت لطف دیا بادشاہ نے ماحول اور فضا کی تعریف کی اور آئندہ سے دریا کا نعرے تخت راستہ کرنے کا حکم جاری کر دیا کسی کو اصل حقیقت کہنے کی ضرورت نہ تھی بادشاہ خوش آمدیوں کی خوش آمد سننے میں مگن تھا کہ دریا کی ایک لہر آئی سب کچھ بہا کر لے گئی بادشاہ کی ٹانگیں اوپر اور سال نیچے ہو گیا بادشاہ کا تخت بہتا ہوا جانے کہاں گیا اور وہ خود بہ بہتا ہوا اپنے سلطنت کی حد سرحدوں سے بہت دور نکل گیا دیکھا وہاں پر ویرانیوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا کسی کے کیسے کسے حکم جاری کرتا کہ اسے اس کے قدموں پر کرے ہاں اللہ کے حکم کی تعبیر میں موت کا فرشتہ اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا اور چلبوں کی مہلت دینے کے لیے بھی تیار نہ تھا رملی سیاح تھا تبھی تو خبر کی تصدیق اپنے جھوٹ کا نام لے کر چپکے سے دریا سے کھسک گیا تھا دریا کی ایک لہر نے ثابت کر دیا کچھ باقی رہنے کا نہیں ہے بقا صرف صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے شکریہ جناب